قریب مولا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیسے نماز پڑھتے تھے انہوں نے کہا میں نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گزاری جبکہ آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تھے آپ سو گئے جب تہائی رات گزر گئی یا آدھی تو آپ اٹھے مشکیزے کی طرف گئے اس میں پانی تھا آپ نے وضو کیا تب میں نے بھی آپ کے ساتھ وضو کیا پھر آپ کھڑے ہو گئے میں بھی آپ کے بائیں پہلو میں کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے دائیں طرف کر لیا پھر آپ نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا گویا آپ میرے کام کو چھو رہے ہوں مجھے ڈگا رہے ہوں تو آپ نے دو رکاتیں پڑی ہلکی ہلکی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑی پھر سلام پھیرا حتیٰ کہ گیارہ رکاتے پڑی وطر سمیت پھر سو گئے حتیٰ کہ آپ کے پاس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نوائے اور کہا نماز اے اللہ کے رسول آپ کھڑے ہوئے دو رکاتے پڑی پھر لوگوں کو نماز پڑھائی سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چونسٹھ